رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر مشہور ہے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ دعا کی تھی کیونکہ بدر کے موقع پر صحابہ تین سو تیرہ تھے وہ بھی کم تیاری کے ساتھ ادھر ایک ہزار آدمی تھے زیادہ تیاری کے ساتھ تو بہت زبردست قسم کی ڈسپیرٹی تھی تو رسول اللہ بہت الہا کے ساتھ دعا کرنے لگے عریش میں بیٹھی ہوئی اپنے عریص میں عریص کا مطلب ہوتا ہے جھوپڑا لوگ سمجھتے عریش کوئی محل تھا بدر کا جو بیٹل فیلڈ تھا اس کے کنارے ایک آرزی جھوپڑا بنا دیا گیا تھا وہی تھا عریش تو وہاں آپ سجدے میں گر پڑے تو اس وقت روایت میں آتا ہے کہ آپ کی زبان سے الفاظ نکلے اللہ میں توہلک حاضل احساب لا توبت بادہ فلرز یا اللہ اگر تو ہلاک کر دے اس گروہ کو تو زمین پر پھر کبھی تھی عبادت نہ ہوگی دیکھیے اس کو سوچیے اس کے متدبنات کا سوچیے قرآن میں ہے کہ ان اللہ لقانین عالمین تو آپ دیکھ اس کو دیکھیے تو یہ تو بہت ہی آبجیکشنیبل دعا ہے قابل اعتراض دعا ہے کہ اس میں اللہ کے اس کا ایروجن ہوتا ہے کہ تمہاری عبادت کا اللہ محتاج ہے یہ تو نکلا نا کہ میں نہیں تو تیری بات دیں تو اگر اس کو آپ منطقی یعنی لاجیکل اینڈ تک پہنچایا لاجیکل اینڈ تک تو یہ دعا جو ہے بہت ہی آبجیکشنیبل دعا ہے تم ہو تو کون کہنے والی ہے کیونکہ اللہ اسمد ہے اللہ کی شان یہ ہے کہ ان اللہ لغانین ان العالمین اللہ بے ناز ہے انسانوں سے بے ناز ہے وہ حدیث میں بھی ایک آتا ہے حدیث میں کہ سارے انسان اگر میری ہم کریں تو تو میری اس میں کوئی اضافہ نہیں کریں گے اور کوئی نہ کرے تب بھی اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی تو میں سوچتا رہا کہ آخر یہ رسول اللہ کی زبان سے یہ الفاظ جو نکلے تو کیسے انٹرپریشن دیا جائے اس کا کیسے توجہ کی جائے تو دیکھیے جب آپ اپنے آپ کو بہت انوالو کرتے ہیں بہت انوالو کرتے ہیں تب یہ کلمات نکلتے ہیں یہ الفاظ اس بات کو بتاتے ہیں کہ کتنا زیادہ آپ نے انوالو کیا اپنے آپ کو یعنی خدا کے معاملے کو نہیں بتا رہے ہیں یہ آپ کے اپنے انوالومنٹ کو بتا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کیفیت اعظم کے ساتھ دعا تب نکلتی ہے جب آخری حد تک آپ کو انوالو کر دیتے ہیں آپ جسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ رب آشا سا اکبر باب لو اباب اللہ لابر رہو یعنی بہت سے ایسے لوگ ایسے افراد جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں جن کے کپڑے گردالود ہیں لیکن اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری کرے گا ضرور تو یہ کیا چیز ہے یہ انوالو کرنا ہے اشرف اکبر یہاں ظاہری حالت بتانے کے لیے نہیں ہے الفاظ وہ ہے جنون کی حد تک اپنے کو انوالو کر دینا جنون کی حد تک جنون کی حد تک یعنی دیوانہ وار جب آپ اپنے کو انوالو کر دیتے ہیں تو اس کیفیت کو بتانے کے لیے یہ الفاظ آئے ہیں تو قسم کھا کر بندہ کہے خدا یعنی تجھ پر قسم ہے کہ تجھے تو یہ کام کرنا رہی ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ بندہ سمجھتا ہے کہ خدا پر قدرت اس کو حاصل ہے ایسا نہیں ہے یہ آپ کے اپنے کیفیت کو بتا رہا ہے کہ آپ نے کتنا انوالو کر رکھا خدا میں اپنے آپ کو تو اکثر زمائر میں لوگ پھنس جاتے ہیں یہ ضمیر ہوتی ہے خارجی لیکن بدو ہوتا ہے داخلی وہ کہا کر کے میں مراد ہوتا ہوں جسے حضرت عمر نے کہا کہ لوکن تو مدن لکمول عمری اب دیکھیے یہاں پر متکلب کی ضمیر ہے اپنے بارے میں فرما رہے ہیں حقیقت یہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں یہی مدنی نہیں کرنا چاہیے انہیں لیڈنی کی مدد نہیں کودنا چاہیے کود پڑتے ہیں قیادت کے میدان میں اور ان کی صلاحیت کیا ہے بس موجود بننے کی یہ بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ زمار میں پھنسے رہتے ہیں اس زمیر سے مطلب نکالا کرتے ہیں ایسا نہیں ہے تو بندہ کہہ رہا ہے خدا کو لے کر کے حرکت میں اپنی کیفیت اس کی بول رہی ہے بتا رہ کتنا زیادہ اس نے اپنے آپ کو انوالو کر رکھا ہے اچھا دیکھیے یہ فخر کے زبان میں جو لوگ سوچتے ہو وہ کبھی اعلیٰ دعا نہیں کر سکتے سمجھ لیجیے فخر کی زبان میں لوگ سوچتے ہیں جو وہ ٹیکنیکل اسلوب رہے گا ان کا یاد رکھیے جو فقی مائنڈ ہوگا اس کو کبھی بھی اس آدم کے ساتھ دعا کی توفیق نہیں ہو سکتی ہے میں اس کو نام کی سمجھتا ہوں کیونکہ فقی اسلوب منطقی اسلوب ہوتا ہے اور منطقی اسلوب جہاں ہو وہاں یہ سب نہیں ہوتا یہ تو بارفدگی اور دیوانگی اس سے باہر نکل جانا کہ کون سی زمیر میں نے بول گیا کون سا سیکار میں نے استعمال کیا اس وقت ایسا ہوتا ہے اب جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں آج کی بہت عجیب سی یہ مثال ہے آپ لوگوں کو بہت عجیب لگے گی یہ مثال آج ہی کی مثال ہے آج ایک شخص نے مجھے یونیورسٹی کا قصہ بتایا وہاں جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس میں تقریباً ڈیڑھ سو طلبہ ہیں مختلف درجات میں ڈیڑھ سو طلبہ تو بی اے کی تعلیم ہوتی ہے اور ایم اے کی تعلیم ہوتی ہے اور ڈاکٹریٹ کی بھی تعلیم ہوتی ہے تو مختلف درجات میں تقریباً ڈیڑھ سو طلبا ہے وہاں پر تو وہاں پر ایک استاد ہیں بہت ہی کامیاب استاد ہیں تو بہت اچھا پڑھاتے ہیں وہ طلبا کو دیکھیے استاد کئی قسم کے ہوتے ہیں آپ کو خود تجربہ ہوگا کہ بعد استاد ایسے ہوتے ہیں کہ آپ چاہتا ہے کہ سنتے ہی رہیں سنتے ہی رہیں کلاس ختم نہ ہو ایک وہ ہوتا ہے کہ چاہتے کب ختم ہو کب بھاگے یہاں سے دونوں قسم کا سازہ ہوتے ہیں تو بہت ہی کامیاب اور بہت ہی مقبول بہت ہی پاپولر استاد ہیں اچھا وہاں پر ہیڈ ایک ایسا آدمی آ گیا جو تھوڑا اس مزاج سرکشی ہے کچھ وہ اس قسم کا مزاج ہے تو اس نے ان کے بارے میں ایسے کلمات بول دیے جس وجہ سے ان کو تکلیف پہنچی تو یاد رکھیے جو آدمی بہت اچھا کام اپنا کرتا ہو نا بہت حساس ہو جاتا ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ گھر آئے اور ایک استعفی دیکھ کر کے لکھ کر کے بھیج دیا وائس چانسلر کو یعنی ریزائن کر دیا اچھا کیا ہوا اس بعد طلبہ کو جو پتہ چلا کہ اتنا اچھا لائق استاد جو ہے ریزائن کر دیا اس نے تو سب کے سب سارے طلبہ ہجوم کر کے وائس چانسلر کے پاس پہنچے وہاں ہنگامہ کر دیا انہوں نے کہ وہی تو جان ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ان کو کیسے آپ نکال دیں گے وہی تو جان ہے تو چنانچہ انہوں نے ان کو بلایا جو ریزائن کیا تھا بلا کہا کہ بھائی ایسا سا معاملہ ہے اور اس کا سوال ہی نہیں کہ آپ کا استعفی منظور کیا جائے اس کا سوال ہی نہیں تو اب اس جب مجھے واقعہ معلوم ہوا تو میری ایک عجیب کیفیت تھی ایک عجیب کیفیت تھی میں نے کہا خدا اگر تم مجھے جنت میں داخل نہ کرے تو شاید شاید زمین اسمان چیخ پڑے اس کا سوال نہیں لیکن اس کو نہ داخل کریں ہم شاید سارے انبیاء اور صدیقین اور شہدا اور سالین چیخ پڑے کہ پھر وہی نہیں ہوگا تو ہم جنت کیسی میرے سامنے چڑیا اڑ رہی تھی میں اوپر بیٹھا تھا میں نے کہا شاید یہ چڑیا بھی چل رہے کہ خدا وہی تو ہماری ایک نغمہ نقم تھا اسی کو آپ جنت نہیں داخل کریں گے تو خدا کہتے کہ اس کو بھی لے لو اس بات شاہ نے فیصلہ کہ بھائی آپ کا استعفی منظور نہیں کیا جائے گا آپ دوبارہ آ جائیے اس میں کیونکہ اس کا سوال ہی نہیں کہ آپ کو استعفی منظور کیا جائے تو جب آپ کو انوالو کریں اتنا زیادہ تب یہ الفاظ نکلتے ہیں